فعی فسم وجہ اللہ ان اللہ عواثن علم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکتا ہے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے مسجدوں سے کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ مسجدوں کو خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو مسجد میں داخل ہونا پڑے تو ڈر ڈر کر داخل ہوتے ہیں لاؤں فی دنیا خز جون ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے ولی اللہ المشرق والمغرب اللہ کی ہی ملکیت میں ہے مشرق اور مغرب فعی نما تو ولو فسم وج اللہ بس جہاں کہیں بھی تم ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو وہاں اللہ کو آپ پائیں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہاں سے علم والا ہے بات چل رہی تھی کہ عبادت خانوں کو کسی ہی فرقے کے ہوں تو ان کا احترام کرنا چاہیے اور توہین کرنا کسی فرقے کی بھی عبادت خانے کی وہ جائز نہیں ہے میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں جن صحابہ کرام کو دوسرے علاقوں کا والی بنایا تھا تو ان کو بھی یہ ہدایت دی تھی کہ دوسرے مذہب کے عبادت خانوں کا خیال رکھنا یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی کہ سب سے زیادہ خلافت اور ان کا دور یعنی فتوحات کے اعتبار سے ویسے تو بارہ سال کا دور ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانچ سالہ دور ہے حضرت و بکر صدیق کا دو سال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بارہ سال ہے لیکن اس لحاظ سے فتوحات بہت زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی آپ نے سب سے زیادہ مکتب اور مساجد بنوائے تھے ہر جہاں جہاں علاقے فتح ہوئے وہاں مسجدیں بنوائیں اور اس کے ساتھ ہی ضروری دینی تعلیمات کے لیے مکتب بنائے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ان مکاتب اور مساجد کے حضرات کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی تھی لیکن ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تمام اپنے عاملین کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ جو دوسرے فرقے ہیں ہاں عیسائی ہوں یہودی ہوں یا کوئی اور فرقہ ضالہ ہیں گمراہ ہیں بے شک لیکن ان کے عبادت خانوں کی توہین نہیں کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں اگر وہ صحیح لوگ ہوتے تو جب آخری شریعت آ گئی پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا تو وہ خود بخود ہی اگر وہ صحیح سمجھدار ہدایت ان کے مقدر میں ہوتی تو اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے اسلام میں داخل ہو جاتے وہ جاہل ہے یا ضد و انعد کی وجہ سے وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں دو ہی وجہ ہیں یا تو وہ جاہل تھے اور انہیں بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی آخری شریعت کی آخری پیغام انہیں سمجھ نہیں آیا اس وجہ سے وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں یا یہ کہ ان کو سمجھ تو آئی لیکن ما ضد اور سرکشی کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے تو دونوں صورتوں میں ان کو ان کے عبادت خانوں کی توہین کرنا یا گرانا یہ غلط بات ہے پہلی صورت میں جب وہ جاہل ہیں تو وہ تو اپنے مذہب کو ہی صحیح سمجھ رہے ہیں اس وجہ سے پھر وہ اس کے ضد میں مسلمانوں کے عبادت خانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دوسری صورت میں کہ جب وہ سمجھ چکے ہیں لیکن ضد و انعد کی وجہ سے وہ اسلام میں نہیں آ رہے تو وہ تو ویسے ہی ضد و انعد کر رہے ہیں تو جب ان کے بات خانے کو توہین کی جائے گی تو خواہ مخواہ وہ اس زد میں آ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے تمام عاملین کو یہی حکم دیا تھا کہ ان کے عبادت خانوں کی توہین نہیں کرنی گرانا نہیں البتہ ایک ہدایت یہ تھی کہ جو عبادت خانے بن چکے ہیں ان کے پہلے سے ان کو گرانا یا منہدم کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر عیسائی لوگ یا یہودی یہ کوئی مزید عبادت خانہ اپنا بنانا چاہیں تو پھر مسلمانوں کی چونکہ اب حکومت ہو گئی ہے تو مسلمانوں سے اجازت لیں گے پھر وہ بنائیں گے ویسے وہ نہیں بنا سکتے تو اس میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں سے روکتا ہے میں نے کل اس پر ایک فقی مسئلہ آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی شخص مسجد بے شک اس کی زمین پر ہو اس نے ذاتی بنائی ہو سارا خرچہ خود کیا ہو تب بھی وہ کسی شخص کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتا اگر وہ اس طرح کرے بھی تو وہ گناہ گار ہے ناجائز ہے اس کا یہ کہنا کہ میری مسجد میں فلانا بندہ نہیں آ سکتا اور اگر وہ زبردستی اس طرح کر لے تو اس کی مسجد کی جامعیت کا حکم ختم ہو جائے گا جب تک مسجد میں اذن عام نہیں ہوگا کہ ہر کوئی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے کسی کی کوئی کسی کو کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے تب وہ مسجد جامعیت کے حکم میں ہے تو مسجدوں کو گرانا یا ان کی بے ادبی کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے اسی وجہ سے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں مساجد کے اندر شور و شغل ہوگا اور دنیاوی باتیں ہوں گی شور و شغل ہوگا اور دنیاوی باتیں ہوگی یہ قرب قیامت میں مسجدوں میں تقدس ختم ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کسی حد تک تو لوگ خوشو و خشو والے مسجد میں آ کر ہو ہی جاتے ہیں لیکن اب تو موبائل نے جو ایک مسجد کا ادب و احترام ہے وہ ختم ہی کر دیا ہے اول تو موبائل کا مسجد میں بجنا یہ بھی ایک بے ادبی کی بات ہے لیکن اس سے بڑی بے ادبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ آرام سے موبائل کو آن کر کے مسجد میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں اتنی بھی انسان کو عقل نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اول تو اس کی گھنٹی بجنا ہی ٹھیک نہیں لیکن چلو بھولے سے انسان ہے کہ وہ بچ بھی گئی تو باتیں کرنا دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں تو گناہ ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد میں پانچ سو سینکڑوں لوگ یعنی مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور ان میں سے ایک شخص پر کے منہ پر بھی خوشو خضو نہیں ہوگی بس ایک ویسی کوئی رواجن آ گئے ہیں چلو مسجد میں آ گئے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی خوشو خضو نہیں ہوگی یہی حالت ہے ہماری کہ گویا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے انسان عبادت کے واسطے آتا ہے اللہ کے گھر میں تو اس میں بھی اپنے آپ کو وہ دنیاوی مشاغل سے بے نیاز نہیں کر سکتا پھر بھی وہ دنیاوی ترتیب میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو کل میں نے جو عرض کیا تھا کہ بادشاہوں کو بھی عبادت خانے دوسروں کو گرانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس سے نقصان ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید کی یہ ہے ولا تصب الظین ید مندون اللہ فیصب اللہ ادبم بغیر علم مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم اہل باطل کے معبودوں کو گالیاں نہ دو ولا تصب الزین ید من اون اللہ فیصب اللہ ادبم بغیر علم کہ تم ان لوگوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو اس لیے کہ وہ پھر ضد و انعد یا جہالت کی وجہ سے تمہارے معبود حقیقی کو وہ گالیاں دیں گے ضد میں آ کے کہ تم نے ہمارے ان کو ترغیب دینی ہے سمجھانا ہے فضیلت بیان کرنی ہے اسلام کی حقانیت ان کے سامنے رکھنی ہے نہ یہ کہ ان کو چڑچڑانا ہے کہ ان کے وہ تو جاہل ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی بات ابھی تو انہوں نے اپنے بتوں کو پتھروں کو معبود بنایا ہوا ہے رہی یہ بات کہ جو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد کو گرانا کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے کہ وہاں راستے کے اعتبار سے رکاوٹ بن رہی یا کچھ اس طرح ہو رہا ہے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ سب سے زیادہ اس زد میں اسلام آباد ہے حضرت ایوب صاحب ویسے تو ان کے کئی کام عجیب ہی تھے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ بعض قانون ان کے بڑے خلاف شرح انہوں نے رائج کی ہیں جن میں سے ایک نکاح نامے میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ طلاق کا اختیار لڑکی کو ہے یا فلاں اگرچہ وہ عملاً عملاً رائج نہیں ہوئے لیکن قانونی اعتبار سے وائلی قانون جو ایوب صاحب کے کہلاتے ہیں اس میں اس نے وہ خلاف شرح اپنی جرنیلی جو ایک ہوتی ہے نا غرور کی شک وہ اس نے زبردستی نافذ کرائی تھی اور وہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ نکاح فارم کے اوپر بھی اسی طرح کی شک چھپتی چلی آ رہی ہے لیکن جب اسلام آباد کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا تو ان کے اصول ضابطے میں ایک بات رکھی گئی جو بعض لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ جو پرانی مسجدیں یہاں گاؤں کی تھیں بہت سخت اگر مجبوری پیش نہیں آتی تو ان مسجدوں کو اپنی جگہ پر رکھے دینا چاہیے کہ ان کے ادب و احترام ہے ایک تعظیم ہے بات یہ کہ بعض حضرات نے حدیث نقل کی ہے کہ یہ جتنی مساجد ہیں دنیا میں یہ سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جس طریقے سے قرب قیامت کے وقت مساجد کو اللہ تعالیٰ حرم کو بڑے حرم کو چھوٹے حرم کو سب کو اٹھا لیں گے اور پھر فنا کا حکم نافذ ہو جائے گا پوری چیزیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گی اسی طریقے سے عام دنیا میں بھی جو مساجد ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا اور فنا سے اللہ رب العزت بچا دیں گے یہ ایک روایت نقل کی ہے اس لحاظ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد جو ایک دفعہ بن جائے تو وہ پھر مسجد آخر تک مسجد ہی رہے گی اللہ یہ کہ مسجد کی تھوڑی سی جگہ لینی ہو جائے کہ ایک راستہ تنگ تھا اور مسجد سے تھوڑی سی جگہ لے لی جائے تو راستہ کشادہ ہو جائے گا اتنی اجازت ہے یا یہ کہ مسجد تنگ ہے اور سیڈ والی جگہ زیادہ گنجائش والی ہے تو ان کو منوا کر مسجد کو کشادہ کرنا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کسی مسجد کو مکمل شہید کرنا ہے مکمل ختم کرنا ہے تو اس میں علماء امت کا فقہا کا جو مسلک ہے کہ اس میں وقت کے علماء سارے جمع ہوں اس میں ذکر و اذکار ہو تلاوت ہو اللہ رب العزت کے سامنے التجا ہو کہ ہم اس جگہ سے مسجد کو منتقل کر رہے ہیں اس جگہ میں ساتھ تو وہ ان کی دعا گریہ زاری التجا تلاوت سے اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے اس جگہ کے تقدس کو جیسے انہوں نے نیت کی نا ساتھ والی جگہ میں ہم مسجد منتقل کرتے ہیں تو وہ ادھر من جانب اللہ وہ روحانیت منتقل ہو جائے گی پھر اس مسجد کو ذکر و اذکار کے ساتھ استغفار کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کے جملوں کے ساتھ اس مسجد کی اینٹوں کو اس کے پتھر کو شہید کرنے کی نیت سے ہٹایا جائے گا یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک آدھ دفعہ پیش آئی بعد میں بھی پیش آئی سابقہ جو ابھی حکومت چل رہی ہے سعودی کی اور خصوصاً اس سے پہلے ایک آدھ دو جگہوں میں ان کو بھی یہ ضرورت پیش آئی ہے یہ بڑے اماموں کو سب کو بلا لیتے ہیں وہاں سب طلباء علماء مشیخ ذکر و اذکار تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے التجا ہے کہ مسجد کو ہم ختم کرنے والے نہیں خراب کرنے والے نہیں ہیں اس جگہ میں یہ مجبوری درپیش ہے کہ روڈ کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی اور بات ہے تو سات نعم البدل جگہ اس کے لیے اس سے اچھی اس سے زیادہ اور اس سے عمدہ مسجد بنانے کا ارادہ ہے تو یوں شہید کرنا جائز ہے ہماری حکومت چونکہ اس وقت بھی ایک بے لگام جرنیل کے قبضے میں ہے بے لگام جرنیل کے قبضے میں ہے اگر لگام والا جرنیل ہونا تو پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک بے لگام جرنیل کے قبضے میں ہے بس آرڈر کیا کہ مسجدوں کو اتنی مسجدوں کو گرا دو اور خود سفر کے اوپر تشریف لے گئے پیچھے جو ہے <clears throat> وہ بغیر سوچے سمجھے افسران نا اہل افسران ہیں یاد رکھو جو اہل افسر ہوتا ہے نا اس کو اپنے علم و ہنر پر اعتماد ہوتا ہے اسے پتہ ہے مجھے یہاں سے نوکری نہیں ملے گی یہ نکال دیں گے تو مجھے دس ملک اور بلا لیں گے کہ آپ ہمارے افسر بن جاؤ یہاں اکثریت افسروں کی نااہل افسروں کی ہے خوشامتی افسروں کی ہے رشوتی افسروں کی ہے بس انہیں پتہ ہے کہ ہم ان کو سلوٹ کرتے رہیں گے رشوت کے وصول کرتے رہیں گے تو ہماری افسری باقی رہے گی تو یہ ایسے میں حیران ہوتا ہوں کہ جب جنرل صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ اسلام آباد کے ان سات مسجدوں کو گرا دو تو ان میں سے ایک شخص بھی کوئی مسلمان نہیں تھا اس کے ان کے مشیروں میں سے کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ حضرات یہ کوئی عام گلی کوچا نہیں ہے کوئی عام پارک نہیں ہے کوئی عام دکان نہیں ہے کہ ایسے ہی آپ آرڈر کر کے جا رہے ہیں یہ مشکل کام ہے ایک شخص نے بھی آگے سے نہیں کہا جیسے وہ فوجیوں کو ایک گھٹی پہلائی جاتی ہے نا کہ تب تم رنگوٹی پاس کر سکتے ہو جب جی سر جی سر جی سر یہی طرح نہ تم نے پکا پڑھنا ہے خواہ تمہیں کوئی غلط کام کہے جائے یا صحیح بات کہی جائے تو جی سر یہ فوجی ہمارے جنرل صاحب نے بھی اپنے مشیر کو ایسے ہی سارے اتفاق سے رکھے ہیں کہ وہ سارے جی سر ہی جانتے ہیں وہ نو سر تو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ آرڈر کر کے چلے گئے اور پھر یکدم جو ہے وہ سیڈیا کے بلڈوزر اور فلان ڈھمکان وہ حرکت میں آ جاتے ہیں کہ اسی طرح بے دردی سے مسجدوں کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھلے سو سال پرانی مسجد ہو اس میں کتنے لوگوں کے سجدے ہیں کتنی ریاضتیں ہیں تلاوتیں ہیں یہ اتنا آسان کام ہے تو پھر جب مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک علماء کا ایک برا ایک نظم بنا تو لائبریری کے اوپر قبضہ ہو گیا جب حکومت نے یہ کہا چار پانچ مہینے ہو گئے یعنی یہ غالباً جنوری دو ہزار سات یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے ابتدا یہ شروع ہے تو میں آپ کے سامنے یہ خلاصہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ آئے دن ہر کسی کے سامنے اسی طرح کی باتیں اور حقیقت کیا ہے اس کی جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مسجدوں کو گرانا ہے جو راستے میں آ رہی ہے اور بالکل گرانا ہے اور یہ راستے کی رکاوٹ بعد کی سامنے رکھی گئی ہے سوئے اتفاق کیا ہے کہ ان مسجدوں سے ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے لہذا ان کو ہٹایا جائے یہ جملہ کیوں حکومت نے نکالا ہے اس لیے کہ آپ کو سابقہ دو چار سال پہلے کی بات پتہ ہوگی جب شیخ رشید صاحب پہلے وہ تھے اور وہ سامنے والی ایک دو مسجدیں مری روڈ کی منتقل کی گئی تھی جس میں گلشن دادم خان کی مسجد اور دوسری تھی لیکن اس میں ایک شریفانہ طریقے سے منتقل کی گئی اسی مسئلے کے مطابق جو پہلے آپ کو عرض کیا ہے تو حکومت کو ایک بھاری رقم بھی دینی پڑی اور اس میں ساتھ پلاٹ بھی دینا پڑا یہاں ابھی جو مسجد اسلام آباد کی گرانے کے صدر صاحب نے آرڈر دیے تھے اس میں دہشت گردی کا لقب ڈالا ہے تاکہ کسی قسم کی نہ جگہ دینی پڑے اور نہ فنڈ دینے پڑے مسجد کو تعمیر کرانے کے تو یہ ملا لوگ تو صدر صاحب کی پرانی کہانی ہے یہ دو فیصد ہیں صدر صاحب صرف خود ہی اٹھانوے فیصد ہیں باقی ساری دنیا ہی دو فیصد ان کو نظر آتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں میرا تو بس وہ ختم کا سات مسجدوں کو گرانے کا حکم ہے یہ دہشت گردی والے لوگ ہیں اور ہمیں جو ہے سیکورٹی رسک ہے اور میں یہاں سے گزرتا ہوں مجھے یہ مارتے ہیں ادھر سے تو آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ جب اللہ مارتا ہے تو اس وقت بندہ مرتا ہے ویسے نہیں مرتا اور ادھر سے یہ جب یہ اب وہ مسجد ایک تو گرا دی جو آپ نے ذرا نے دیکھی راول ٹائم سے جو پنڈی کی طرف راستہ جاتا ہے دوسری مسجد ہے گرانے کا حکم جو قاری عبد القدوس صاحب ابھی زندہ ہیں جو اشرف العلوم مدرسہ جن کا ہے وہ گئے ڈی سی صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ حضرت یہ اوقاف کی مسجدیں ہیں ہم اوقاف کے خطیب ہیں اور مسجدوں کو ایسا گرانا جائز نہیں یہ فتوے موجود ہیں اس پر تو ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ چل ملا تم فتوی کی باتیں کرتے ہو یہی ڈی سی جو موجود ہے تم فتوی کی باتیں کرتے ہو جاؤ ملا باہر نکلو روشن خیال اسلام آ رہا ہے تم پرانے فتووں کی باتیں کرتے ہو یہ روشن خیالی والا اسلام ہے کہ جو مسجد آڑے میں آ رہی ہے اس کو ہٹاتے جاؤ گراتے جاؤ جاؤ نکلو باہر جب اس طرح کی حد تک باتیں ہوئیں تو پھر لائبریری پر قبضہ ہوا جو عبدالعزیز صاحب کے اس مشورے وغیرہ کے مطابق جو کچھ بھی یہ بات سامنے آئی جب حکومت نے آ کے مذاکرات کیے یہ پانچ مہینے ہو گئے اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہم وہ مسجد بناتے ہیں اور مولانا تقی صاحب ضل اور دیگر سیگر بڑے بڑے حضرات کو حکومت نے دعوت دی ان کو سمجھائیں فلان کریں ڈمکان کریں اور پھر سنگ بنیاد بھی رکھا گیا اور ہم مسجد کو دوبارہ بناتے بھی ہیں اور اس کو میڈیا پر دکھا بھی دیا گیا ہے ایک چرچا کرنے کے لیے لیکن اندرونی طور پر سیڈیا کے حکم دیا کہ مسجد تعمیر نہیں کرنی اور آج تک تعمیر نہیں ہوئی اگر حکومت اپنے مذاکرات کے اعتبار سے سچی تھی تو سیدھی سی وہ مسجد بنا دیتے بھائی دیکھو ہم نے تو مسجد بنا دی ہے جو وعدہ کیا تھا اب مولانا عبدالعزیز صاحب وہ لائبریری کے اوپر قبضے کو کیوں ختم نہیں کرتے وہ ختم کرتے ہیں یعنی حکومت کا ارادہ بھی گڑبڑ ہے اور اسی وجہ سے جب کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مسجد جو شہید کی ہے وہ غلط شہید کی ہے ہم سے گناہ ہوا ہے اور ہم دوبارہ بنا کر دیتے ہیں تو آج اتنے مہینے ہو گئے ہیں وہ دوبارہ مسجد انہوں نے نہیں بنائی یہ اسی طرح کے رولا کھولا ہے کہ سمجھا ہے جائزہ لیا ہے کہ مسلمانوں میں ابھی کوئی رمق بیداری کی ہے تو چلو یہ فیصلہ واپس کر لیتے ہیں اور اگر یہ مر مٹنے کے لیے مساجد کے پیچھے تیار ہیں یعنی تو پھر ابھی فیصلہ واپس کر لیتے ہیں اور جیسے بحث ہو گئے جیسے ہم بحث حص ہیں تو جیسے صدارت کی کرسی والے سارے بحث حص ہیں سارے مسلمان ایسے بحث ہیں تو چلو مسجدوں کو گرا دیں گے ابتدا یوں کرتے ہیں تو پھر اور مساجد اور مدارس بھی گرائیں گے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں یہ لوگ کہ کون ہے ان سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اس میں ذکر و اذکار ہوتا ہے اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسجدوں میں جب ڈرتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو ڈر ڈر کے داخل ہوتے ہیں خطرہ ہوتا ہے نا کہ آل انسان والا بصیرہ انہیں اپنے کرتوت کا پتہ ہے کہ ہم مساجد کے بارے میں نظریہ کیا رکھتے ہیں تو مسجد میں بالفرض اگر داخل بھی ہونا ہو تو ڈر ڈر کے ڈرتے ہیں کہیں پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ بولی صاحب ہمیں مارے ہی نہیں طالب علموں کو ہی پیچھے نہ لگا دیں فرمایا لہم فی دنیا خزجم ولہم فی اللہ عذاب نظیم دنیا میں بھی رسوائی ہے اس جرنیلی کا کیا فائدہ کہ وہ تمہارے احوان کے سامنے تمہارے مرتبات کے لوگ نعرے لگا کے جاتے ہیں اس جرنیلی اور صدارت کا کیا فائدہ کہ ایک بچہ بچہ بھی توہین کے ساتھ نام لیتا ہے اور ایک افسر بھی توہین کے ساتھ نام لیتا ہے اخبار میں چھپنے والے صحافیوں کے کالم بھی تمہاری صدارت کو ٹھوکرے لگاتے ہیں تو اس صدارت کی عزت کا کیا فائدہ لہم فی الدنیا خزم ولہم فی اللہ آخرت عذاب عظیم اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق